السلام علیکم آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کے نئے لیکچر میں خوش آمدید پچھلے لیکچر کا کچھ ریویو پچھلے لیکچر میں جو ہم نے سٹارٹ کیا تھا وہ basically how to write error safe codes let me put it not error safe ہم کبھی بھی ایرر سیف کوڈ نہیں لکھ سکتے ہیں ایسا کوڈ جو کہ کافی ساری ایررز کو ہینڈل کر سکے گریسفلی ہینڈل کر سکے ہم نے دیکھا تھا کہ چار یا پانچ ٹیکنیکس ہیں جو ہمارے پاس اویلیبل ہیں جو ہم یوز کر سکتے ہیں پہلی ٹیکنیک تو یہ ہے کہ کچھ بھی یوز نہ کیا جائے ایرر کہیں پہ آ جاتی ہے تو کوڈ چلتا رہے اور پاسبل ہی ہے کہ ایب نارمل ٹرمینیشن ہو جائے گی رن ٹائم کے اوپر کوئی ایسی ایکسپشن آ گئی ہے کہ رن ٹائم انوائرمنٹ نے ایب نارمل ٹرمینیشن کا میسج دیا پروگرام ختم کر دیا so basically no error detection or any possibility of error correction دوسری ٹیکنیک اسی کی ویریشنز تھی graceful termination you detect the error پہلے ڈیٹیکٹ کیا کہ یہاں پہ ایرر آ سکتی ہے اور اس کے بعد آپ نے یوزر کو انفارم کر دیا کہ یہ مسئلہ ہے میں اس کا کچھ نہیں کر سکتا اور اس کے بعد اپلیکیشن ٹرمینیٹ کر دی پروگرامر نے ٹرمینیٹ کروائی سو دس از کال گریسفل ٹرمینیشن اس میں جس پوائنٹ کے اوپر آپ ایرر ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کسی کوڈ کے پارٹ میں وہاں پہ آپ اگر چاہیں تو لوکل کلین اپ بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں مثلا جس فنکشن میں یہ ایرر آئی ہے وہاں پہ اگر آپ نے ڈائنامک میموری الوکیٹ کی بھی ہے تو وہاں پہ ڈائنامک میموری آپ نے فری کر دی اور اس کے بعد آپ نے پروگرام کو ٹرمینیٹ کر دیا اس میں ایک فائدہ تو یہ ہوا یوزر کو پتا تو چل گیا کہ کس جگہ کے اوپر ایرر آئی ہے کیونکہ آپ نے انٹیلیجنٹ ایرر میسج دے دیا ہے یوزر کو اور اس کے بعد ٹرمینیٹ کیا ہے لیکن کیونکہ آپ ایک فنکشن میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ نے یہ ایرر ڈیٹیکٹ کی تھی تو آپ کلین اپ لوکل انوائرمنٹ میں ہی کر سکتے ہیں پروگرام جب چلا تھا اپلیکیشن جب چلی تھی تو اس کے دوسرے حصوں نے جو ڈیٹا جنریٹ کیا تھا اس کے لاس ہونے کا چانس ہے ہر سچویشن میں یہ پاسبل نہیں ہوگا کہ آپ نے جہاں پہ ایرر ڈیٹیکٹ کی ہے یوزر کو میسج دیا ہے وہاں پہ آپ گلوبل کلین اپ بھی کر سکیں گلوبل کلین اپ سے مراد یہ ہے کہ ایپلیکیشن کے باقی حصوں میں جہاں بھی ڈیٹا جنریٹ ہوا ہے اسے گریسفلی سیو کر رہے ہیں آپ اور پھر ایپلیکیشن کو ٹرمینیٹ کریں اس سے اگلا طریقہ جو تھا جو ہم نے دیکھا تھا ہم کوشن کی ایگزامپل لے کے چل رہے تھے کہ ایرر ڈیٹیکٹ کی وہیں پہ لوکل کریکشن کر دی بعض سچویشن میں یہ پاسبل ہوتا ہے بعض سچویشن میں یہ پاسبل نہیں ہوگا کہ آپ کریکشن کر سکیں لیکن جہاں پہ کچھ پاسبلٹی ہے کریکشن تھوڑی سی کی اس کریکشن کا نتیجہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم نے ٹرمینیٹ تو ہونے نہیں دیا لیکن جو ویلو ریٹرن کی تھی وہ سو کالڈ انلیگل ویلو تھی سو so, بعض جگہوں کے اوپر یہ لوکل کریکشن کرنے کے باوجود بھی ریزلٹ جو ہے ٹھیک رہے گا بعض کیسز میں ایسا پاسبل نہیں ہوگا اور جو ہم نے آپ کو اگزامپل دی تھی کہ اس نے لوکل کریکشن کرنے کی کوشش تو کی اس نے کچھ کر لیا system at that moment crash نہیں ہوا اور جو اس نے ویلو ریٹرن کی وہ انلیگل ویلو تھی اور وہ ہو سکتا ہے آگے جا کے ایشو کریٹ کرتی لاجیکل ایشو بھی آ سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ سبسیکوینٹلی اپلیکیشن اس انلیگل ویلو کی وجہ سے دوبارہ کریش کر جائے چوتھا کیس جو عام طور پہ کافی زیادہ یوز ہوتا ہے and that is a standard technique جو کہ یوز کی جاتی ہے ایرر ڈیٹیکشن اور ایرر رپورٹنگ کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ ریٹرن کرتے ہیں سو کالڈ ایرر کوڈ اب وہ ریٹرن کرنے کا وہ ریٹرن ویلو فنکشن کی ریٹرن ویلو کے ذریعے بھی ایرر کوڈ ریٹرن ہو سکتی ہے فنکشن کے کسی پیرامیٹر میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس ایرر کوڈ کو کوئی گلوبل ویریبل بھی ہو سکتا ہے اس میں بھی آپ ویلو سیٹ کر سکتے ہیں کہ ایرر آ گئی ہے پھر جہاں پہ جس پوائنٹ پہ فنکشن میں ایرر آئی ہوتی ہے وہاں پہ آپ ایرر سیٹ کر کے اور باقی ایگزیکشن جو ہے further execution of the code وہ وہاں پہ آپ اسٹاپ کر کے ریٹرن کر جاتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ جس فنکشن نے مجھے کال کیا تھا اب یہ اس کی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ ایرر کریکشن اگر اس نے کوئی کرنی ہے ایرر کریکٹو کوئی میجر اس نے لینا ہے تو کالنگ فنکشن جو ہے وہ کرے and this is the normal technique that is mostly use in C like languages جی پاس کال وغیرہ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے اس کا ہم نے ڈرا بیکس دیکھے تھے اور وہ ڈرا بیک یہ تھے کہ آپ کا نارمل کوڈ اور آپ کا ایرر ڈیٹیکٹنگ اور ایرر کریکٹنگ کوڈ جو ہے وہ مکس اینڈ میچ ہو جاتا ہے دیکھنے والے کو پتا نہیں چلتا کہ آپ کا نارمل فلو جو چل رہا ہے وہ کہاں پہ ہے اور یہ چیز جو ہے یہ جو ایرر ڈیٹیکٹنگ اور ایرر کریکٹنگ جو آپ کی کوڈ جو ہے آیا یہ آپ کا نارمل فلو کا پارٹ ہے یا کیا چیز ہے سو اس قسم کی مکسنگ ہو جاتی ہے یہ آپ کا نارمل کوڈ ہے اور اس کے بیچ میں ایرر کریکٹنگ کوڈ اس میں ڈالا ہوا ہے میسی ہو جاتا ہے آپ کا کوڈ اگر کوڈ میسی ہو گیا تو لازمی بات ہے وہ کمپلیکس ٹو انڈرسٹینڈ ہو جائے گا کمپلیکس ٹو مینٹین ہو جائے گا کمپلیکس ٹو اپ گریڈ ہو جائے گا سو سی پلس پلس نے جو نیا ایرر ہینڈلنگ میکنیزم دی ہے اسے کہتے ہیں ایکسپشن ہینڈلنگ کہ جس جگہ پہ ایرر آئی ہے وہاں سے سو کالڈ ایکسپشن تھرو کی جائے اس بلاک کی ایگزیکیوشن ٹرمینیٹ ہو جائے گی اور ایکسپشن ہینڈلنگ میکنیزم پھر جائے گا جا کے دیکھے گا کہ کہاں پہ اپروپریٹ پوائنٹ کون سا ہے جہاں پہ اس ایرر کو اس ایرر نے ہینڈل ہونا ہے تو ہم نے پھر ایکسپشن ہینڈلنگ میکنیزم میں چلے گئے تھے ایکسپشن ہینڈلنگ میکنیزم میں تین چیزیں ہیں جو کانسٹیٹیوٹ کرتی ہیں سی پلس پلس کے ایکسپشن ہینڈلنگ میکنیزم کے اوپر one is the try block جس بلاک میں جس کوڈ کے سیکشن میں آپ سسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایرر آ سکتی ہے اسے آپ ٹرائی کے بلاک میں ٹرائی کے بلاک میں اسے ڈال دیتے ہیں ٹرائی کے بلاک میں اسے انکلوز کر دیتے ہیں کہ اس سیکشن میں کہیں بھی کوئی ایرر آئے ٹرائی کے بلاک میں تو اس نے کیچ ہونی ہے دوسرا اس کا جو کمپونیٹ ہے وہ کیچ ہینڈلرس ہیں ٹرائی بلاک جہاں پہ ختم ہوتا ہے اس کے فوراً نیچے یہ کیچ ہینڈلر آتے ہیں ایک یا ایک سے زیادہ کیچ ہینڈلر آ سکتے ہیں ہر کیچ ہینڈلر ایک اسپیسیفک ٹائپ آف ایکسپشن جو ہے اسے ہینڈل کرتا ہے کیچ کا کی ورڈ ہے اور اس کے بعد جیسے فنکشن کے پرنتھس میں آپ پیرامیٹر دیتے ہیں اسی طرح اس کے بھی پرنتھس میں آپ ٹائپ مینشن کرتے ہیں اور آپ صرف ایک ہی ٹائپ مینشن کرتے ہیں کہ اس ٹائپ کی اگر ایرر آئے تو اس بلاک نے اسے ہینڈل کرنا ہے کیش بلاک نے ہینڈل کرنا ہے یہ اس کا دوسرا کمپونیٹ تھا اور تیسرا کمپونیٹ جہاں پہ ایرر ڈیٹیکٹ کی گئی ہے وہاں سے ایکسپشن تھرو کرنی and we call it a throw point اور تھرو کا کی ورڈ یوز ہوتا ہے T H R O W throw کا کی ورڈ جو ہے اس کے ساتھ آپ ایک ویلو ریٹرن کر سکتے ایکسپشن سوری ایکسپریشن آپ دے سکتے ہیں وہ ایکسپریشن جو ہے وہ ایک قسم کا انفارمیشن لے کے جا رہا ہے کہ ایکچولی کیا ایکسپشن تھرو کی گئی ہے so اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ کو اپنا جو فنکشن ہے اس کا انٹرفیس چینج نہیں کرنا پڑتا جو ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا کہ ایرر ریٹرننگ کوڈ والی جو ٹیکنیک تھی اس میں بعض دفعہ آپ کو اپنے فنکشن کا انٹرفیس چینج کرنا پڑ جاتا ہے جو کہ اتنا ڈیزائربل نہیں ہوتا اس ٹیکنیک میں آپ کو یہ بھی نہیں کرنا پڑتا تو ہم نے دیکھا تھا اگر ایک فنکشن میں ایرر تھرو ہوتی ہے تو وہ کسی اور فنکشن میں جا کے وہ آپ ایرر کو کیچ کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ جس فنکشن نے اس فنکشن کو کال کیا ہے ضرور وہی اس کو کیچ کرے آپ کہیں پیچھے والے فنکشن میں جا کے بھی اس کو کیچ کر سکتے ہیں اس کی ڈیٹیل ہم آج کے لیکچر میں دیکھتے ہیں یہ اگزامپل تھی جو ہم پیچھے دیکھ رہے تھے ڈیوائڈ بائی زیرو کی ہم نے ایک اکسپشن کی کلاس کریٹ کی تھی کوشن کا فنکشن تھا وہاں پہ ہم نے ڈیٹیکٹ کیا کہ اگر ڈیوائزر زیرو ہے تو ہم ایکسپشن تھرو کر رہے تھے تھرو ڈیوائڈ بائی زیرو یہ اس کا سینٹیکس ہے ڈیوائڈ بائی زیرو کی جگہ آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں لٹرل دے سکتے ہیں ویریبل دے سکتے ہیں ایکسپریشن دے سکتے ہیں ایک آبجیکٹ یہاں پہ ہم آبجیکٹ اسی وقت کریٹ کر رہے ہیں اور وہ ریٹرن کر رہے ہیں یہ مین فنکشن ہے اب یہ دیکھیے ٹرائی کا بلاک آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو کوشنٹ کی کال ہے یہاں پہ پروگرامر سسپیکٹ کر رہا ہے کہ یہاں پہ ایرر آ سکتا ہے تو اس نے اس کو ٹرائی بلاک میں انکلوز کر دیا ٹرائی بلاک کے فوراً بعد کیچ کا بلاک ہے اور کیچ کے بلاک کا سینٹیکس ہے کیچ کا کی ورڈ اور اس کے بعد پیرنتس میں آپ ٹائپ مینشن کر دیتے ہو کہ اگر اس ٹائپ کی ایکسپشن تھرو کی گئی ہے تو میں اسے ہینڈل کروں گا اور یہاں پہ جو ہم نے پچھلی اگزامپل دکھائی تھی یہاں پہ صرف ٹائپ دی گئی ہے وہاں سے جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ اس کے کیش بلاک میں کہیں نہیں آ رہی ہے صرف ٹائپ میچ ہو رہی ہے اور یہاں پہ وہ آ جائے گا یہ سارا ہو کیسے رہا ہے انڈر لائن میکنیزم کیا ہے کہ وہاں سے تھرو ہوئی تو یہاں پہ کیچ ہو جائے گی آج ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے اور اس کی ڈیٹیلس دیگر ڈیٹیلس کو بھی دیکھیں گے ایکسپشن جس پوائنٹ پہ تھرو ہوئی ایکسپشن جس پوائنٹ پہ کیچ ہوئی they are normally in different functions اس سارے پروسیس کو یہاں سے ایکسپشن تھرو ہوئی اور کسی پچھلے فنکشن میں جا کے کیچ ہوئی اس پروسیس کو اسٹیک انوائنڈنگ کہتے ہیں what is this stack unwinding جی آپ کو شاید یہ لگ رہا ہو کہ جہاں پہ ایکسیپشن تھرو ہوئی ہے وہاں پہ جیسے فنکشن کا ریٹرن ہوتا ہے وہاں پہ وہ فنکشن کا ریٹرن ہوا ہے اور جو جس نے اسے کال کیا تھا اس فنکشن کو وہاں پہ ہم چلے گئے ہیں یہ ریٹرن کا سیمانٹک ہے لیکن یہ ایکسپشن ہینڈلنگ کا سیمانٹک بھی کچھ اس قسم کا آپ کو لگا ہوگا ابھی تک لیکن یہ ایسا نہیں ہے یہ اس سے کہیں زیادہ ایکسٹینسو ہے what is this calling stack normally تمام کمپائلرز میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی فنکشن کال کیا جاتا ہے تو ایک فنکشن کا ریکارڈ بنتا ہے which is called activation record so اس فنکشن کا ریکارڈ لے کے ایک اسٹیک میں ڈال دیتے ہیں سو so, مین پہلا فنکشن کال ہوا مین کا ایکٹیویشن ریکڈ میں نے یہ آپ میرے ہاتھ کو سمجھ لیجئے یہ اس کا ایکٹیویشن ریکڈ ہے یہ سو کالڈ ایک اسٹیک کے اوپر آتا میں نے آپ کو چند لیکچر پہلے بتایا تھا اسٹیک ہوتا کیا ہے مین نے کوئی اور فنکشن کال کیا فنکشن ون کال کیا یہ فنکشن ون کا ایکٹیویشن ریکڈ بنا اور یہ مین کے اوپر آ گیا اب فنکشن ون ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے سو so, جو فنکشن ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے وہ اس کالنگ اسٹیک کے ہمیشہ ٹاپ کے اوپر ہوتا ہے اب کوئی تی... اس فنکشن ون نے فنکشن ٹو کو کال کیا اس کا ایکٹیویشن ریکڈ بنے گا اور وہ اس فنکشن ون کے ایکٹیویشن ریکڈ کے اوپر اسٹیک میں آ جائے گا سو یوں یہ اسٹیک بلڈ اپ ہوتا جائے گا سو مین نے فنکشن ون کال کیا فنکشن ون نے فنکشن ٹو کال کیا فنکشن ٹو نے فنکشن تھری کال کیا فنکشن تھری نے فنکشن فور کال کیا تو ہر فنکشن کا وہ ایکٹیویشن ریکڈ ایک ڈیٹا اسٹرکچر سا بنتا ہے وہ رن ٹائم کالنگ اسٹیک کے اوپر چلا جاتا ہے اور جو جس فنکشن میں کرنٹ ایگزیکیوشن ہو رہی ہوتی ہے وہ اس اس کا ایکٹیویشن ریکارڈ اس کالنگ اسٹیک کے ٹاپ پہ اوپر ہوتا ہے اب جب فنکشن ریٹرن کرتا ہے تو رن ٹائم انوائرمنٹ آٹومیٹیکلی اس ایکٹیویشن ریکارڈ کو یہاں سے ریموو کر دیتا ہے جس فنکشن نے اس فنکشن کو کال کیا تھا اس کا ایکٹیویشن ریکارڈ اسٹیک کی ٹاپ پہ آ جاتا ہے اور ایگزیکشن ریزیوم ہو جاتی ہے اس ایکٹیویشن ریکارڈ میں ریٹرن ایڈریس رکھا جاتا ہے پیرامیٹر رکھے جاتے ہیں لوکل ویریبلس کی کو جو اسپیس دی جاتی ہے نارملی وہ اسی ایکٹیویشن ریکڈ میں ہوتی ہے سو so, اس قسم کی چیزیں اس ایکٹیویشن ریکڈ میں رکھی جاتی سو so, ابھی میں نے بتایا یہ فنکشن کرنٹلی ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے یہاں سے ریٹرن جب اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہوئی تو یہ ایکٹیویشن ریکڈ یہاں سے اس کالنگ اسٹیک سے ریموو کر دیا جائے گا جس فنکشن سے یہ فنکشن کال ہوا تھا اس کا ایکٹیویشن ریکڈ اس کے نیچے پڑا ہوا ہے اب یہ ٹاپ کے اوپر آ جائے گا اور ایکزیکیوشن جس پوائنٹ سے یہ فنکشن کال کیا گیا تھا جب یہ فنکشن نے ریٹرن کیا تو یہاں سے ایکزیکیوشن اسٹارٹ ہو جائے گی یہ انوائنڈنگ ہے اسٹیک انوائنڈ ہوا یہ دوسری کال جب ریٹرن ہوئی تو اس کا ایکٹیویشن ریکڈ اسٹیک کے اوپر سے ریموو ہو گیا یہ اسٹیک انوائنڈ ہو رہا ہے انوائنڈ کا مطلب ہے کہ اس اسٹیک کی ہائٹ کم ہوتی جا رہی ہے اس میں سے پلیٹیں آپ نکالتے جا رہے ہیں جیسے کہ میں پہلے بھی آپ کو اگزامپل دی تھی کہ کھانے کے اگر بوفے میں گئے ہوں تو پلیٹوں کا اسٹیک لگا ہوتا ہے تو لوگ اگر اسٹیک پلیٹیں اوپر سے اٹھاتے جائیں تو basically this is stack unwinding کا کانسیپٹ سو تھرو پوائنٹ جہاں پہ ایکسپشن تھرو کی جاتی ہے وہاں پہ کچھ ایسا ہوتا ہے جس کرنٹ بلاک میں وہ تھرو کیا ایکسپشن تھرو کی جاتی ہے سب سے پہلے وہ بلاک جو ہے وہ آ, وہاں پہ ایگزیکشن اس بلاک میں جہاں پہ بھی ایکسپشن تھرو کی گئی ہے آ, اس بلاک کی ایگزیکشن ٹرمینیٹ ہو جائے گی اس کے نیچے بھی تھرو پوائنٹ سے نیچے بھی بلاک میں کچھ کوڈ ہو سکتا ہے لیکن ایگزیکشن فورن وہیں پہ ختم ہو جائے گی اور یہ بلاک جو ہے یہ ڈسٹرو ہو جائے گا سی پلس پلس میں is a block structure language آپ کو پتا ہی ہے دو اینگل جو بریکٹس جو ہیں جنہیں بریسز بھی کہا جاتا ہے اس کے بیچ میں جو کوڈ ہوتا ہے وہ ایک بلاک کہلاتا ہے سو so جب فنکشن کی باڈی اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ اوپننگ بریسز دیتے ہیں so this is the start of a block so وہ بلاک ٹرمینیٹ ہوتا ہے what is meant by block terminate ہو گیا ایک تو جس بلاک میں جس اسٹیٹمنٹ کے اوپر ایکسیپشن آئی ہے جہاں سے ایکسپشن تھرو کی گئی ہے اس کے نیچے کوڈ کی ایگزیکشن نہیں ہوگی نمبر ایک بات نمبر دو بات اس بلاک میں جو لوکل ویریبل ڈکلیئر کیے گئے ہیں وہ لوکل ویریبل ڈسٹروائے کیے جائیں گے جیسا کہ آپ کو پتا ہے جب فنکشن نارملی ختم ہوتا ہے ریٹرن اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ کی جاتی ہے تو اس فنکشن کے لوکل ویریبل اور پیرامیٹر ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں اسی طرح جس بلاک میں ایکسپشن تھرو کی گئی ہے وہ بلاک فنکشن کا بلاک بھی ہو سکتا ہے اور وہ وہ یہ دو بریسز والا بلاک بھی ہو سکتا ہے ایک فنکشن کے بیچ میں کئی نیسٹڈ بلاکس ہو سکتے ہیں سو کرنٹ بلاک جو ہے وہاں پہ ایگزیکشن ختم ہو جاتی ہے اس بلاک کی ایگزیکشن ٹرمینیٹ ہو جاتی ہے اس بلاک کے لوکل ویریبلس ڈسٹرو کر دیے جاتے ہیں سو کرنٹ ایگزیکٹنگ بلاک جو ہے وہ اس کی ایگزیکیوشن ٹرمینیٹ کر دی جاتی ہے اس کے جتنے لوکل ویریبلس ہیں وہ ڈسٹروائے کر دیے جاتے ہیں اور اگر وہ بلاک جو ہے وہ فنکشن ہے تو اس کے پیرامیٹر بھی ڈسٹروائے کر دیے جائیں گے اس کے بعد رن ٹائم انوائرمنٹ یا ایکسپشن ہینڈلنگ انوائرمنٹ اس بلاک کا اگر کوئی انکلوزنگ بلاک ہے تو وہاں پہ چیک کرے گا کہ کیچ ہینڈلر تو نہیں ہے یہاں پہ اگین جس بلاک میں ایگزیکشن ختم ہوئی ہے ٹرمینیٹ ہوئی ہے اس کے انکلوزنگ بلاک اگر کوئی ہے تو وہاں پہ چیک کرے گا کہ اس کے انکلوزنگ بلاک میں کہیں کیچ ہینڈلر تو نہیں ہے اگر کیچ ہینڈلر مل جاتا ہے تو وہاں پہ جا کے ایکسپشن کیچ ہو جائے گی تو اگر نہیں ملا تو اگر اس کا بھی کوئی اس کی بھی انکلوزنگ بلاک میں اگر کیچ بلاک نہیں ملا تو انکلوزنگ بلاک کی ٹرمینیشن بھی ایگزیکیوٹ کر دی جائے گی انکلوزنگ بلاک میں کوئی کوڈ ایگزیکیوٹ نہیں کیا جائے گا پھر اس کے بھی انکلوزنگ اگر کوئی بلاک ہے تو اس میں جا کے کیچ ہینڈلر کی تلاش دوبارہ شروع ہو جائے گی اور یہ اس وقت تک ہوتا جائے گا جب تک کہ بلاک جو ہے وہ فنکشن لیول پہ نہیں پہنچ جاتا سو so اگر فنکشن لیول پہ پہنچ گیا تو فنکشن ٹرمینیٹ کیا جائے گا اس کے پیرامیٹر ڈسٹروائے کیے جائیں گے اور اس کے بعد اس کا ایکٹیویشن ریکرڈ جو ہے وہ کالنگ اسٹیک سے ریموو کیا جائے گا اسٹیک انوائنڈ کیا جائے گا ایگزیکشن اب اس پوائنٹ پہ پہنچ جائے گی جہاں سے یہ والا فنکشن جو کہ ابھی ٹرمینیٹ کیا گیا ہے اس کو کال کیا جائے گا وہاں پہ جا کے اب دوبارہ سے کیچ ہینڈلر کی تلاش شروع کی جائے گی اگر اس فنکشن میں کیچ ہینڈلر مل جاتا ہے ویل اینڈ گڈ اگر نہیں ملتا تو یہ فنکشن اس کو بھی ٹرمینیٹ کیا جائے گا کالنگ فنکشن کو ٹرمینیٹ کیا جائے گا اس کے لوکل ویریبل ڈسٹروائے کیے جائیں گے اس کے پیرامیٹر ڈسٹروائے کیے جائیں گے کالنگ اسٹیک پہ سے اس کا ایکٹیویشن ریکڈ ریمو کیا جائے گا اسٹیک کو پھر انوائنڈ کیا جائے گا ایک لیول اور انوائنڈ کیا جائے گا اس کو جس فنکشن نے کال کیا تھا ایکزیکیوشن اس فنکشن میں چلی جائے گی وہاں پہ کیچ ہینڈلر تلاش کیا جائے گا اور یہ کیچ ہینڈلر کو تلاش کرنے کا پروسیس چلتا رہے گا انلیس اور یہ حتیٰ کے مین پروگرام پہ آپ پہنچ جائیں گے تو اگر مین پروگرام میں بھی کیچ ہینڈلر نہیں ملتا تو پھر کچھ کرے گا پھر بیسیکلی ایپلیکیشن ٹرمینیٹ کر جائے گی so this all process is called stack let me summarize it جس بلاک میں ایکسپشن تھرو کی گئی ہے وہ بلاک اس بلاک کی ایگزیکشن اسی پوائنٹ کے اوپر ٹرمینیٹ کر دی جائے گی اس سے اس تھرو اسٹیٹمنٹ سے نیچے جتنی بھی اسٹیٹمنٹ ہیں بلاک میں ایگزیکٹ نہیں ہوں گی یہ بلاک ٹرمینیٹ ہوگا ٹرمینیٹ ہونے کا مطلب ہے اس بلاک کے لوکل ویریبلس پراپرلی ڈسٹروائے کیے جائیں گے اور اگر یہ بلاک جو ہے یہ فنکشن بلاک ہے تو اس کے پیرامیٹر بھی ڈسٹروائے کیے جائیں گے اور اگر یہ فنکشن ہے تو جب اس اس کے پیرامیٹر ڈسٹروائے کیے جا رہے ہیں اس فنکشن کو کلوز کیا جا رہا ہے تو اس کا ایکٹیویشن ریکرڈ جو ہے وہ اسٹیک سے انوائنڈ کیا جائے گا ایگزیکشن اس پوائنٹ پہ پہنچ جائے گی جہاں سے یہ فنکشن کال کیا گیا تھا وہاں پہ پہنچ کے یہ کوئی اسٹیٹمنٹ ایگزیکٹ نہیں کرے گا یہ سمپلی سرچ کرے گا کہ اس فنکشن میں جس نے اس کو کال کیا تھا یہاں پہ کوئی کیچ ہینڈلر ہے کہ نہیں ہے اگر کیچ ہینڈلر ہے اور اس کی ٹائپ وہی ہے یعنی اسی ٹائپ کی ایکسپشن کو کیچ کر رہا ہے جو کہ ایکسپشن تھرو کی گئی ہے تو وہاں پہ جا کے یہ اسٹیک انوائنڈنگ کا پروسیس رک جائے گا اگر اس کو اس فنکشن میں بھی کیچ ہینڈلر نہیں ملتا تو وہ اس فنکشن کو بھی ٹرمینیٹ کرے گا اس کا ایکٹیویشن ریکڈ سے نکالے گا اور اس کو جس فنکشن نے کال کیا تھا وہاں پہ چلا جائے گا اور وہاں پہ جا کے دوبارہ سے کیچ ہینڈلر تلاش کرے گا سو دس از اسٹیک اچھا جب بلاک یا فنکشن ٹرمینیٹ کیا جاتا ہے تو میں نے کہا اس کے لوکل ویریبلس ڈسٹرو کیے جاتے ہیں یا اس کے پیرامیٹر ڈسٹرو کیے جاتے ہیں اگر اس بلاک میں میموری ڈائنامیکلی ایلوکیٹ کی گئی ہے یا کوئی ریسورس ڈائنامیکلی ایکوائر کیا گیا ہے اس کی ڈی ایلوکیشن یا وہ ریسورس ریلیز کرنا وہ یہ ٹرمینیشن میکنزم نہیں کرے گا صرف جو پرمیٹو ویریبل جن کے لیے میموری کمپائلر نے دی تھی صرف ان کو ڈسٹروائے کرے گا جو ریسورس پروگرامر نے خود سے ایکوائر کیا تھا پروگرامیٹیکلی وہ ریسورس ریلیز نہیں ہوتا اس وجہ سے ایکسپشن ہینڈلنگ میکنیزم میں میمری لیکس آ جاتی یہی باتیں اب آپ اسکرین پہ بلٹس پوائنٹ پہ بھی دیکھ رہے ہیں that is dynamically allocated memory is not destroyed automatically if no catch handler catches the exception the function terminate is called which by default calls function abort ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اسٹیک انوائنڈنگ ہوتی رہے گی حتیٰ کہ مین فنکشن پہنچ جائے گا اگر مین میں بھی کیچ ہینڈلر نہیں ملا تو وہ میں نے کہا تھا کہ پروگرام ٹرمینیٹ ہو جائے گا وہ پروگرام ٹرمینیٹ کیسے ہوتا ہے کہ اگر مین فنکشن میں بھی کیچ ہینڈلر نہیں ملا تو ایکسیپشن ہینڈلنگ کا جو رن ٹائم انوائرمنٹ ہے وہ ایک پری ڈیفائنڈ فنکشن ہوتا ہے ٹرمینیٹ اسے کال کر لیتا ہے اور ٹرمینیٹ جو ہے وہ ایبارٹ کی کمانڈ کے ذریعے پروگرام کو ٹرمینیٹ کرتا ہے اب اس کی ایگزامپل دیکھ لیجیے ہمارے پاس فنکشن ون ہے جس میں ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ کے ذریعے کچھ اسٹیٹمنٹس ہیں اس کے بعد ایکسیپشن تھرو کی جا رہی ہے اور ایکسیپشن تھرو کرنے کے بعد دوبارہ ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ دکھایا گیا ہے کہ کچھ اور بھی اسٹیٹمنٹس ہیں اس کے بعد وائڈ فنکشن ٹو ہے اس میں بھی کچھ اسٹیٹمنٹس ہیں پھر فنکشن ون کو کال کیا گیا اور فنکشن ون کو کال کرنے کے بعد دوبارہ سے کچھ اسٹیٹمنٹس ہو سکتی ہیں اور پھر یہ آخر میں مین کا فنکشن ہے جس میں ٹرائی بلاک ہے ٹرائی بلاک میں فنکشن ٹو کال کیا گیا ہے اور ٹرائی بلاک کے فوراً بعد کیچ ہینڈلر ہے جو کہ ایکسپشن ٹائپ کی ایکسیپشنس کو کیچ کر رہا ہے وہ کیش کر کے کرتا کیا ہے وہ ہم نے کچھ نہیں دکھایا اس پوائنٹ کے اوپر اٹ ہارڈلی میٹرس سو جب مین پروگرام چلا تو فنکشن ٹو کال ہوا فنکشن ٹو نے سب فنکشن ون کال کیا فنکشن ون میں ایکسپشن آئی سو so جس پوائنٹ پہ ایکسپشن آئی جو آپ اسکرین کے اوپر ٹاپ پہ دیکھ رہے ہیں تھرو ایکسپشن یہیں پہ ایکزیکوشن ختم ہو جائے گی اس فنکشن کی اس فنکشن میں یہی ایک بلاک ہے سو so یہ بلاک ٹرمینیٹ ہوگا اس بلاک میں اگر کوئی لوکل ویریبلس ہیں وہ ڈسٹروائے کیے جائیں گے اور ایگزیکشن جو ہے فنکشن ٹو میں ریٹرن کر جائے گی فنکشن ٹو میں ریٹرن کرنے سے پہلے ایکٹیو کالنگ اسٹیک جو ہے اس کے اوپر فنکشن ون کا ایکٹیویشن ریکرڈ ہوگا وہ بھی کالنگ اسٹیک سے ریموو کر دیا جائے گا کالنگ اسٹیک کو ایک لیول انوائنڈ کر دیا جائے گا so execution will come at the point where the function one was called so function two میں جہاں پہ فنکشن ون کال کیا گیا تھا وہاں پہ ایگزیکشن واپس آئے گی اور exception handling mechanism function two میں تلاش کرے گا یہاں پہ کیچ ہینڈلر تو نہیں ہے اسے یہاں پہ کیچ ہینڈلر نہیں ملا فنکشن ٹو کو ٹرمینیٹ کرے گا and this termination is proper termination again local variables destroy ہوں گے اگر اس بلاک کے کوئی uh, پیرامیٹرس ہیں وہ پراپرلی ڈسٹروائے کیے جائیں گے اس کا ایکٹیویشن ریکڈ انسٹنس جو ہے وہ کالنگ اسٹیک سے ریموو کیا جائے گا کالنگ اسٹیک ایک اور لیول انوائنڈ ہو رہا ہے اور اس کے بعد فنکشن ٹو کو جہاں سے کال کیا گیا تھا ایگزیکشن وہاں پہ پہنچ جائے گی اس ٹرائی بلاک میں پہنچ جائے گی مین فنکشن میں جہاں سے فنکشن ٹو کال ہوا ہے یہاں پہ آ کے پھر ایکسیپشن ہینڈلنگ میکنیزم تلاش کرے گا کیچ ہینڈلر تو نہیں ہے اسے کیچ ہینڈلر مل جائے گا کیچ کا بلاک ملے گا وہ یہاں پہ چیک کرے گا کہ یہ کیچ ہینڈلر کس ٹائپ کی ایکسیپشن کو کیچ کر رہا ہے کیا اس کی وہی ٹائپ ہے جو کہ ایکسیپشن تھرو کی گئی ہاں اس کی وہی ٹائپ ہے آپ فنکشن ون میں دیکھیں وہ ایکسیپشن ٹائپ کی ایکسیپشن تھرو کر رہا ہے اور یہ کیچ ہینڈلر جو اسکرین کے باٹم پہ ہے یہ بھی اسی ٹائپ کی ایکسیپشن کو کیچ کر رہا ہے تو یہاں پہ آ کے وہ ایکسپشن کیچ ہو جائے گی اور اس کے بعد نارمل ایکزیکیوشن اسٹارٹ ہو جائے گی so I hope you get the power of exception normal return میں صرف ایک لیول پیچھے جاتا ہے ایکسپشن کے کیس میں اگر ریٹرن ایکسپشن تھرو ہوئی ہے تو any levels of nested levels of function calls can be unwound اور آپ پیچھے جا سکتے ہیں کہیں نہ کہیں تو کیچ ہینڈلر ملے گا اگر نہیں ملا تو ٹرمینیٹ کا function predefined function terminate وہ کال ہو جائے گا اور آپ ایگزیکشن اباٹ ہو جائے گی so this is how now you get the idea کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر اس فنکشن میں ایرر آئی ہے تو جس فنکشن نے اس کو کال کیا تھا وہ ضرور ایرر ہینڈل کرے آپ ایز اے ڈیزائنر آپ as a programmer can decide کہ اگر یہاں پہ ایکسپشن تھرو ہوئی ہے تو کون سا موسٹ اپروپریٹ پوائنٹ ہے جہاں پہ اس ایکسپشن کو ہینڈل کیا جائے یعنی now you have this ability to see کہ میں تین لیول پیچھے جا کے اگر اس کو کیچ کروں گا تو تب میں اسے میرے پاس اتنی انفارمیشن ہوگی کہ تب میں اس ایکسپشن کو سکسیسفلی ہینڈل کر سکوں گا this is this handling what this is pictorially screen pictorially screen کے اوپر جو ٹاپ لیفٹ کارنر میں دیکھ رہے ہیں یہ ایک قسم کا کالنگ اسٹیک ہے اور اس کالنگ کے اوپر جو میں آپ کو کہہ رہا تھا ایکٹیویشن ریکڈس ہوتے ہیں یہ وہ تین ایکٹیویشن ریکڈس پڑے ہوئے ہیں so, سب سے پہلے مین کال ہوا تھا مین نے فنکشن ٹو کو کال کیا فنکشن ٹو نے فنکشن ون کو کال کیا سو فنکشن ون کا ایکٹیویشن ریکڈ انسٹنس اس کالنگ اسٹیک کی ٹاپ کے اوپر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایگزیکشن جو ہے کرنٹلی وہ فنکشن ون میں چل رہی ہے فنکشن ون میں جیسے ہی تھرو آئی اس نے فنکشن ون کو ٹرمینیٹ کیا جیسے ہی اس نے ٹرمینیٹ کیا کالنگ اسٹیک ان باؤنڈ ہوا اور اس کے بعد جو آپ سینٹر میں جو چیز دیکھ رہے ہیں وہ کالنگ اسٹیک کی سچویشن یہ بن گئی کہ مین ہے اور مین نے فنکشن ٹو کو کال کیا ہوا تو فنکشن ٹو کا ایکٹیویشن ریکارڈ اب کالنگ اسٹیک کے ٹاپ پہ آ گیا جب فنکشن ون ٹرمینیٹ کیا گیا اس کے بعد ایگزیکشن اس پوائنٹ پہ پہنچ گئی جہاں سے یہ فنکشن ون کال ہوا تھا وہ فنکشن ٹو میں تھا so execution has return to function two so currently function two is in execution وہاں پہ اب بیسیکلی کیچ ہینڈلر کی تلاش ہو رہی ہے وہاں پہ کیچ ہینڈلر نہیں ملا فنکشن ٹو کو ٹرمینیٹ کیا گیا اس کے ایکٹیویشن ریکارڈ کو کالنگ اسٹیک سے ریموو کیا گیا تو باٹم رائٹ کے اوپر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ کالنگ اسٹیک میں صرف ایک فنکشن رہ گیا ہے main function execution main function میں ریٹرن کر گئی ہے کیونکہ فنکشن ٹو کو مین سے کال کیا گیا تھا اب وہ مین میں آ کے تلاش کر رہا ہے کہ کیچ ہینڈلر یہاں پہ ہے کہ نہیں ہے اور ہماری ایگزامپل میں مین میں اسے کیچ ہینڈلر مل گیا تھا اب اسکرین پہ آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ بیسیکلی وہی بات ہے جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ کئی نیسٹنگ لیول تک جا سکتا ہے اسٹیک انوائنڈنگ کا پروسیس ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک فنکشن کے بیچ میں ہی ایکسپشن تھرو کریں اور کسی دوسرے فنکشن میں جا کے آپ اسے کیچ کریں یہ ٹرائی اور کیچ بلاک نیسٹڈ ایک ہی فنکشن میں بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ اب آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ مین میں سب سے پہلے ٹرائی بلاک شروع ہو رہا ہے ٹرائی بلاک کے فوراً بعد ایک اور ٹرائی بلاک شروع ہو رہا ہے اگین ٹرائی یہ جو بلاک ہے is it just statement block statement so جہاں پہ کوئی بھی اسٹیٹمنٹ آ سکتی ہے یہ ٹرائی کی اسٹیٹمنٹ بھی آ سکتی ہے یعنی کہ ٹرائی اور کیچ کی اسٹیٹمنٹ بھی آ سکتی ہیں سو ایک نیسٹڈ ٹرائی بلاک ہے نیسٹڈ ٹرائی بلاک میں سے تھرو ون کر رہے ہیں ون از اے لٹرل اور ون جو ہے وہ لٹرل کانسٹینٹ جو ہے وہ اسے انٹ کنسیڈر کرتا ہے سو یہاں پہ جس پوائنٹ پہ ایکسپشن تھرو کی گئی ہے دیٹ از تھرو ون یہ انکلوزنگ بلاک ٹرائی بلاک یہ ٹرمینیٹ ہوگا یہاں پہ اس کے فوراً بعد وہ دیکھے گا کہ کہیں کیچ ہینڈلر تو نہیں ہے ایک کیچ ہینڈلر ہے یہاں پہ کیچ فلوٹ تو اسے وہ ٹرائی کرنے کی کوشش کرے گا یہ کیچ ہینڈلر فلوٹ ٹائپ کی ایکسپشن ہینڈل کرتا ہے اب جو ایکسپشن تھرو کی گئی ہے وہ انٹ ٹائپ کی ہے سو یہاں پہ ٹائپ میچ نہیں ہو رہی ہے ٹائپ میچ نہیں ہوئی تو اس نے اس بلاک کو جس میں یہ کیچ ہینڈلر تھا اسے ٹرمینیٹ کیا سو بیسیکلی یہ کیچ ہینڈلر ٹرائی بلاک کے بیچ میں ہے جو کہ آؤٹر لیول کا ٹرائی بلاک ہے اس میں یہ کیچ بلاک ہے تو وہ یہ آؤٹر لیول کا ٹرائی بلاک وہ ٹرمینیٹ ہوگا جیسے ہی وہ ٹرمینیٹ ہوا اس نے کہا جی کہ اب جو ریزلٹنگ جو کوڈ ہے اس میں کیچ ہینڈلر تو نہیں ہے اسے کیچ ہینڈلر مل جائے گا کیچ انٹ اس کی ٹائپ وہی ہے جو کہ ایکسپشن جو تھرو کی گئی تھی اس کی ٹائپ ہے تو یہاں پہ آ کے اس کی سرچ ختم تو یہ میں نے ایک تھوڑی سی اگین میں آپ کو زبانی تو بتا گیا تھا لیکن یہ اگزامپل ہے کنکریٹ اگزامپل ہے کہ کرنٹ بلاگ جو ہے وہ ٹرمینیٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو اس کا نیسٹڈ بلاک ہوتا ہے اس میں کیچ ہینڈلر تلاش کیا جاتا ہے اگر اس میں بھی نہیں کیچ ہینڈلر ملتا تو وہ اس نیسٹنگ بلاک کو بھی ٹرمینیٹ کر کے اس کا جو نیسٹنگ بلاک ہوتا ہے اس میں یہ سرچ تلاش کی جاتی ہے so now you have seen both the example پہلی ایگزامپل جو دی تھی وہاں پہ بلاک جو تھا وہ فنکشن کا بلاک تھا اور یہ نیسٹڈ بلاکس ہیں جس میں یہ ایکسپشن ہینڈلنگ میکنیزم جو ہے کیچ ہینڈلر تلاش کر رہا ہے ہاں، یہی آپ بلٹس پوائنٹ پہ جو پوائنٹس میں نے ابھی ایکسپلین کیے گئے تھے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں firstly the catch handler with float parameter is tried کیونکہ ان کی آ, وہ میچ نہیں کرتی ہیں so this catch handler will not be executed at its parameter is of different type یہ ٹائپ کوشن نہیں ہوگی this is the important point normal اگر آپ اسائنمنٹس وغیرہ کر رہے ہوں اور اگر آپ کے پاس ایک فلوٹ کا ویریبل ہو دوسرا انٹ کا ویریبل ہے تو وہ کوشچن کر دیتا ہے کیچ ہینڈلنگ میں ایسا نہیں ہوگا فار دی موسٹ پارٹ تو انٹ جو ہے وہ فلوٹ میں کورس نہیں ہوگا وہ کہے گا جی ایگزیکٹ میچ نہیں ہے اس لیے let me go and find some other catch handler جس کی ٹائپ ایگزیکٹلی میچ کر رہی ہو اس سے بھی ایکسپشن ضرور ہے وہ میں آگے آ کے آپ کو بتاؤں گا so secondly the catch handler with its parameter is and جو دوسرا کیچ ہینڈلر ہے جس کی ٹائپ انٹ ہے وہ ٹرائی کی جاتی ہے وہ اسے فائنڈ کر لیتا ہے ٹائپس ایگزیکٹلی میچ کر جاتی ہیں so this stack process call stops over here ابھی ہم نے جو اگزامپل دیکھی تھی جتنے بھی کیچ ہینڈلر دیکھے تھے اس میں صرف ہم نے ٹائپ لکھی ہوئی تھی ابھی جو پچھلی اگزامپل ہم نے دیکھی تھرو ون جو ہے وہ ایکسپشن تھرو کی گئی تھی اور کیچ ہینڈلر جو تھا وہ صرف انٹ لکھا ہوا تھا ٹائپ لکھی ہوئی تھی سو یہ ون کی جو انفارمیشن تھرو پوائنٹ سے بھجوائی گئی تھی وہ لاسٹ ہو گئی ہے کیچ ہینڈلر میں اس کو پتا نہیں چلا کہ یہ ون آیا کیا چیز تھرو کی گئی تھی کیا انفارمیشن تھرو کی گئی تھی سو ہم اب یہ بھی چاہیں گے کہ جو تھرو پوائنٹ کے اوپر جو انفارمیشن تھرو کی گئی تھی اسے کسی طرح کیچ ہینڈلر میں یوز کیا جائے اس کو یوز کرنے کا نارملی وہی طریقہ ہے جو کہ فنکشن پیرامیٹر کا ہوتا ہے فنکشن میں آپ پیرامیٹر کی ٹائپ دیتے ہیں اور اس کا پیرامیٹر کا نام دیتے ہیں سو so جو کچھ آرگومنٹ آیا ہوتا ہے وہ اس پیرامیٹر میں کاپی ہو جاتا ہے so this is what it is saying we can modify this to use the object to carry information about the cause of error when کوئی کاز تھی the object thrown is copied to the object given in the handler throw point کے اوپر یہ بھی ون جو کانسٹنٹ تھرو کیا گیا تھا یا اس سے پچھلی ایگزامپل میں ہم نے ایکسپشن کا آبجیکٹ تھرو کیا تھا جو کچھ تھرو کیا جاتا ہے اس کی فورن کاپی بن جاتی ہے اور وہ کاپی پروپوگیٹ ہوتی ہے اسٹیک انوائنڈنگ کے ذریعے اگر جیسے یہ لٹرل تھا پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا ہم تھرو کوئی ویریبل بھی دے سکتے ہیں وہ ویریبل اگر لوکل ویریبل ہے تو جب وہ بلاک ٹرمینیٹ ہونا ہے تو اس لوکل ویریبل نے ڈسٹروائے ہو جانا ہے تھرو اے کیا a is a local variable of this current block جہاں سے ایکسپشن تھرو کی جا رہی ہے تو جیسے ہی بلاک یہ ٹرمینیٹ ہوگا اس کا لوکل ویریبل جو ہے وہ ڈسٹروائے ہو جائے گا سو so, جو چیز تھرو کی جاتی ہے فوراً اس کی کاپی بن جاتی ہے اور یہ کاپی پھر یہ اسٹیک انوائنڈنگ پروسیس کے ذریعے ہوتی ہوتی کیچ ہنڈر تک پہنچتی ہے سو so, یہ چیز بتا رہا ہے وہ یہاں پہ the object thrown is copied to the object given in the handler اور ہمیں it is better for the sake efficiency کہ جیسے پیرامیٹر ریفرنس پیرامیٹر ہوتے ہیں ہم کیش ہینڈلر میں بھی ریفرنس ٹائپ کے ہینڈلر کو یوز کریں اسی کی ایگزامپل اب آپ کے سامنے اسکرین پہ ہے وہی کلاس ڈیوائڈ بائی زیرو جو ہے اب ہم نے اس کو تھوڑا سا ماڈیفائی کیا کہ اس میں کچھ انفارمیشن رکھی جائے اور یہ انفارمیشن پیچھے بھجوائی جائے کیچ ہینڈر کو سو so اس کا ایک ڈیٹا ممبر ہے انٹ نیومینیٹر ٹائپ کا کنسٹرکٹر میں نیومینیٹر کو ہم اسائن کر دیتے ہیں جو پیرامیٹر آیا ہوتا ہے اور اس میں ایک پرنٹ کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ اگر ہم نے کوئی ٹیکسچل انفارمیشن دینی ہے تو وہ ہم اس پرنٹ کے میتھڈ کے ذریعے دے سکتے ہیں سو پرنٹ کا میتھڈ یہ کہہ رہا ہے numerator was divided by zero یہ کوشن کی ایگزامپل ہے آپ یہ دیکھیے تھرو جو ہے ڈیوائڈ بائی زیرو پچھلے کیس میں ہم ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کال کر رہے تھے یہاں پہ اب ہم اسے پیرامیٹر دے رہے ہیں جو اے آیا ہے ڈیویڈنڈ جو ہے اس کی ویلو بتائی جائے کہ یہ ڈیویڈنڈ تھا اور اس کا جو ڈیوائزر جو تھا بی وہ زیرو ہے تو تھرو پوائنٹ سے ہم یہ انفارمیشن بھجوا رہے ہیں اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ انفارمیشن جو ہے یہ کیچ ہینڈلر اسے یوز کرے سو مین فنکشن جو ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا تھا اس کا میں صرف آپ کو فار لوپ یہاں پہ دکھا رہا ہوں ٹرائی بلاک میں گیٹ نمبر جو ہیں جو یوزر سے دو نمبر لیتا ہے اس کے بعد کوشن کال کیا گیا اور اسے یہ دو نمبر اے اور بی بھجوا دیے گئے ہیں اب وہاں سے ایکسپشن آئی ہے اس ایکسپشن کو آپ کیچ کا سینٹیکس دیکھیے divide by zero is the type of exception that is to be caught اور اس کا او بی جے پیرامیٹر جو ہے یہ ریفرنس ٹائپ کا پیرامیٹر ایک قسم کا سو so, وہاں سے جو ہینڈلر آبجیکٹ تھرو کیا گیا تھا اس کی کاپی بنی اور اس کاپی کا ریفرنس جو ہے وہ اس او بی جے میں آ گیا تو آبجیکٹ کو یوز کرتے ہوئے اس کی جو پرنٹ کا فنکشن ہے وہ کال کر رہے ہیں اور اسکرین کے اوپر اپروپریٹ میسج آ جائے گا سو یہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم تھرو uh, پوائنٹ کے اوپر جو انفارمیشن تھرو کی گئی ہوتی ہے کاز آف دی ایرر جو تھرو کی گئی ہوتی ہے اس کو ہم کیچ ہینڈلر میں یوز کر سکتے ایکسپشن پوائنٹ سے ڈیوائڈ بائی زیرو کی ایکسپشن تھرو کی گئی اور اس کے جو کنسٹرکٹر تھا اس کو پیرامیٹر دیا گیا وہ پیرامیٹر جو آبجیکٹ بنا اس کی فورن وہیں پہ ایک کاپی بنی اس کاپی کا ریفرنس جو آپ اسکرین پہ کیچ ہینڈلر دیکھ رہے ہیں کیچ ہینڈلر کا جو ویریبل بی جے ہے وہ ریفرنس جو ہے وہ اس کاپی کو پوائنٹ کر رہا ہے اب کوشچن یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کاپی ہے یہ ڈسٹرو کب ہوگی کاپی اس وقت ڈسٹرو ہوگی جب یہ کیچ ہینڈلر جہاں پہ یہ آ کے یہ ایکسپشن کیچ ہوئی ہے جب تک اس کیچ ہینڈلر کی ایگزیکیوشن کمپلیٹ نہیں ہوتی یہ کاپی رہے گی جیسے ہی یہ کیچ ہینڈلر ختم ہوگا اس کا رائٹ بریس آئے گا اس وقت وہ جو کاپی بنی تھی ایکسپشن کی وہ ڈسٹروائے ہو جائے گی this is the lifetime of copy that is made of the exception that is thrown at the throw point اب یہ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مین پروگرام جو چلا تو اس کا آؤٹ پٹ کیا آپ کو نظر آئی سیکنڈ لاسٹ لائن دیکھیے ten was divided by zero یہ اسکرین کے اوپر میسج کہاں سے آیا یہ میسج آیا جو ایکسپشن تھرو کی گئی تھی اس کے پرنٹ کے میتھڈ کو کال کرنے کی وجہ سے اور یہ پرنٹ کا میتھڈ کال کہاں پہ ہوا تھا ایکسپشن ہینڈلر میں ہوا تھا ایکسپشن ہینڈلر کیوں اس آبجیکٹ کو کال کر سکا اس وجہ سے کیونکہ جو ایکسپشن تھرو کی گئی تھی وہ اس کیچ ہینڈلر نے کیچ کی بائی ریفرنس بائی کاپی بھی وہ کر سکتا ہے لیکن اگین کاپی سیمانٹک میں آپ کو پتا ہے کہ آبجیکٹ کی ویلو یہاں پہ کاپی ہوتی ہے کاپی کنسٹرکٹر کال ہوگا بلا بلا بلا سو اس سے بچنے کے لیے for the sake of efficiency ہمیں چاہیے فار گڈ پروگرامنگ کہ ہم ایکسپشن کو بائی ریفرنس ہی کیچ کریں object throw as exception is destroyed when the execution of the appropriate catch handler completes ابھی میں آپ کو یہ بتا گیا تھا پوائنٹ کہ تھرو پوائنٹ کے اوپر جو ایکسیپشن تھرو کی جاتی ہے اس کی کاپی بنتی ہے وہ کاپی آپ بائی ریفرنس کیچ ہینڈلر میں اپروپریٹ کیچ ہینڈلر میں اس کی کاپی کا ریفرنس سے آپ کام کرتے ہیں اور جب یہ کیچ ہینڈلر ختم ہو جاتا ہے تو تب یہ ایکسیپشن کی کاپی جو ہے یہ ایکسپشن کے آبجیکٹ کی کاپی جو ہے وہ کر دی جاتی ہے پچھلے لیکچر میں ہم نے کہا تھا کہ ہم more than one catch handler لگا سکتے ہیں پچھلی اگر آپ کو یاد ہو لیکچر کے اینڈ کے اوپر ہم نے آپ کو ایک چھوٹا سا کوڈ کا سنائپر دکھایا تھا کہ مین فنکشن کے بیچ میں ٹرائی بلاک میں ہم نے فنکشن ون کیچ کیا فنکشن ٹو کیچ کیا function three catch function three call کیا اور ان میں سے کسی میں بھی ایکسپشن آ سکتی ہے اور اس کے بعد ہم نے ہر ٹائپ کی ایکسیپشن کے لیے ٹرائی بلاک کے نیچے کیچ ہینڈلر لکھ دیے catch exception X catch exception Y catch exception set exception X exception Y اور ایکسیپشن سیٹ جو ہیں ٹائپس آف ایکسیپشن ہیں جو کہ فنکشن ون فنکشن ٹو اور فنکشن تھری تھرو کرتے تھے سو so, ایک ٹرائی uh, بلاک کے نیچے uh, کافی سارے کیچ ہینڈلر ہو سکتے ہیں ہر کیچ ہینڈلر جو ہے وہ ایک ٹائپ کی ایکسیپشن کو کیچ کرتا ہے تو point is how do we reduce the size of the number of catch handler so دو طریقے ہیں ایک تو ہے کہ ہم کہیں جی کہ کلوزلی uh, ریلیٹڈ جو ایکسیپشنس ٹائپ ہیں انہیں انہیریٹنس کے ذریعے ایک ایکسپشن uh, ہائرارکی میں لے آئے and this is a very powerful concept کہ ایکسیپشنس کی اپنی علیحدہ سے ہائرارکی بن رہی ہے کلاسز کی ہائرارکی بن رہی ہے آپ کے نارمل کوڈ میں آبجیکٹ کی کلاسز کی علیحدہ سے ہر کی ہے جبکہ یہ ایکسپشن کی حیرار کی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہم کہیں جی کہ ہم جو بھی ایکسپشن آ رہی ہے irrespective of the type ہم اسے کیچ کر لیتے ہیں سو so یہ دو طریقے ہیں جو کہ یوز کیے جاتے ہیں دوسرا طریقہ جو ہے وہ ایک قسم کا سیفٹی نیٹ ہوتا ہے جو جس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں سو so یہ دیکھیے ڈیوائڈ بائی زیرو کی ایک ایرر ہو سکتی ہے جس کی ہم نے کلاس بنائی اسی طرح انٹیریئر آؤٹ آف رینج چلا گیا ہے ہم اس کی بھی بنا سکتے ہیں ایکسپشن بنا سکتے ہیں جیسے انٹ ہے انٹ ایک خاص رینج میں کام کرتے ہیں اس سے باہر اگر ہو تو اگین ایرر آتی ہے آؤٹ آف رینج کی تو بجائے اس کے کہ ہم یہ دو ٹائپس لیں اور ہر دفعہ جو ہے جہاں پہ بھی ریتھمیٹک کیلکولیشن ہو رہی ہیں وہاں پہ ہم دو کیچ ہینڈلر لگایا کریں ہم ان دونوں کو ہائرارکی بنا کے میتھ ایرر کی بیس کلاس کے ذریعے یوز کر سکتے ہیں تو یہ ہم نے ایک قسم کی ایکسپشن ہائرارکی بنا لی ہے so math error math error کے نیچے ڈیوائڈ بائی زیرو بھی ہے اور انٹیریئر آؤٹ آف رینج بھی ہے میں ان کا کوڈ آپ کو نہیں دکھا رہا آپ اپروپریٹلی کوڈ کر سکتے ہیں اسے اب یہ دیکھیے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ٹرائی بلاک ٹرائی بلاک کے بعد میں ہم نے ڈیوائڈ بائی زیرو بھی دیا انٹیریئر آؤٹ آف رینج بھی دیا اور کوئی اور ایرر بھی ہے ان پٹ اسٹریم ایرر ہے وہ بھی دی تو یہ تین کیچ ہینڈلر چلے اب اگر ہم انہیں ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں کیچ ہینڈلرس کے نمبرس کو تو ہم یوں کر سکتے ہیں try catch math error and catch input stream error so اگر ڈیوائڈ بائی زیرو ٹائپ کی ایرر تھرو کی گئی ہے یا انٹیریئر آؤٹ آف رینج کی تھرو کی گئی ہے تو یہ دونوں کی دونوں میتھ ایرر کے کیچ ہینڈلر میں آ کے ہینڈل ہو جائیں گے کیوں اس لیے کیونکہ divide by zero error is a kind of math error and interior out of range is a kind of math error so اگر ان میں پبلک انہیریٹینس ہے تو وہ یہاں پہ آ کے کیچ ہو جائے گی that is an important point ان کے بیچ میں پبلک انہیریٹینس ہونی چاہیے تب یہاں پہ آ کے یہ کیچ ہوں گے وہی طریقہ وہی کانسیپٹ ہے جو ہم پہلے پیچھے پبلک انہیریٹینس میں دیکھ آئے تھے سو so یہ ایک تھوڑی سی ایکسپشن ہے اس رول کی کہ جو ایکسپشن تھرو کی گئی ہے اور جو کیچ ہینڈلر ہے ان کی ٹائپ ایکزیکٹلی میچ ہونی چاہیے سو تھوڑی سی ایکسیپشن یہ ہے کہ اگر کوئی ایکسیپشن تھرو کی گئی ہے تو اگر کیچ ہینڈلر اس کا کی پبلک بیس کلاس ہے تو وہ ٹائپ میچ ہو جائے گی اور کیچ ہینڈلر اسے ہینڈل کر لے گا سو ان آور کیس اگر ڈیوائڈ بائی زیرو کی ایکسپشن تھرو کی گئی تھی تو وہ اس کیچ ہینڈلر میں جو کہ میتھ ایرر کی ٹائپ کی ایکسپشن کو ہینڈل کرتا ہے وہ ڈیوائڈ بائی زیرو کی ایکسپشن کو کیچ کر لے گا اور اسے ہینڈل کرے گا اس لیے کیونکہ math error is a public base class of divide by zero so اس ٹیکنیک سے تین کیچ ہینڈلر کے ذریعے دو کیچ ہینڈلر رہ گئے دوسرا طریقہ یہ ہے جی اور یہ سینٹیکس نوٹ کیجیے کیچ آل اسے کہتے ہیں کیچ کے بعد with in parenthesis dot dot dot تین ڈاٹ دے دی جائے ایلپس دے دیا جائے تو دس مین کیچ آل یعنی کہ irrespective of the type of the exception throw وہ اس کیچ ہینڈلر پہ آ کے کیچ ہو جائے گی سو یہ کیٹسٹرافک پوزیشن کے اوپر ہے کہ اینڈ پہ جا کے تاکہ ٹرمینیٹ کال نہ ہو مین میں جا کے یا کسی اگر کوئی کمپوننٹ ہے کمپوننٹ کا جو اسٹارٹ انٹری پوائنٹ ہے وہاں پہ جا کے آپ یہ کیچ لگا دیں کہ یہاں پہ آ کے ایکسیپشن کیچ ہو جائے اسکیپ نہ ہو نارملی یہاں پہ کیچ آل میں جو انفارمیشن تھرو کی گئی ہوتی ہے وہ لوز ہو چکی ہوتی ہے فار آل پریکٹیکل پرپسز طریقہ ہے لیکن وہ بہت کمپلیکیٹڈ سا طریقہ ہے اور اگین ساری انفارمیشن آپ ریکور بھی نہیں کر پاتے اس سے for all practical purpose it is last this is called catch all next topic ہے جی ری تھرو کا بعض دفعہ سچویشن ایسی ہو جاتی ہیں کہ ایک کیچ ہینڈلر کہتا ہے کہ میرے پاس انف انفارمیشن نہیں ہے کہ میں سارا کا سارا اس ایکسپشن کو ہینڈل کر سکوں پراپرلی اس ایکسپشن کو ہینڈل کر سکوں تو پھر وہ یہ کرتا ہے کہ پارٹلی اس کو ہینڈل کرتا ہے اور پھر وہ پارٹلی کہتا ہے کہ میں اسی ایکسپشن کو ری تھرو کر رہا ہوں تاکہ کہیں پیچھے جا کے جہاں پہ انفارمیشن زیادہ ہے باقی کام کمپلیٹ کر لیا جائے جو بھی اس ایکسپشن کی ریکوری کے لیے ضروری ہے یا ہینڈلنگ کے ضروری ہے so this mechanism is called rethrow اور ری تھرو بیسیکلی ہم کیچ ہینڈلر میں کرتے ہیں سو کیچ ہینڈلر میں ہم صرف تھرو کا کی ورڈ یوز کرتے ہیں جو آپ اسکرین پہ باٹم کے اوپر دیکھ رہے ہیں throw followed by a semicolon so this is a syntax for rethrowing an exception in the catch handler اگر کیچ ہینڈلر کے علاوہ اسے کریں گے یوز تو یہ ایکسپشن ہے ری تھرو کا مطلب بھی یہی ہے کہ ایک ایکسپشن جو ہے وہ ابھی پوری طرح ہینڈل نہیں ہوئی ہے اور اس کو ری تھرو کیا یہ دیکھیے ٹرائی بلاک میں ہم فنکشن کال کر رہے ہیں اور اس کے بعد اس کے کورسپونڈنگ کیش بلاک ہے وہ سپشن ٹائپ کی ایکسپشن کو ہینڈل کر رہا ہے بائی ریفرنس تو یہ فنکشن کا کوڈ ہے جو کہ مین uh, پروگرام میں سے کال کیا گیا ہے اس کے ٹرائی بلاک سے کال کیا گیا تھا اس کے بیچ میں جو بھی کوڈ ہے اس کا code that might throw an exception اس کے بعد اس کا کیچ ہینڈلر ہے کیچ ہینڈلر جو ہے وہ اگین ایکسیپشن ٹائپ کی ایکسپشن کو ہی ہینڈل کر رہا ہے سو ٹرائی بلاک سے جو ایکسپشن تھرو ہوئی وہ بیسیکلی ایکسیپشن ٹائپ کی تھی فورن اسی کے کیچ ہینڈلر نے جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس نے اس ایکسیپشن کو ہینڈل کیا اگر تو وہ چیک کرتا ہے کہ میں اس کو ہینڈل کر سکتا ہوں کمپلیٹلی تو اس کو ہینڈل کر لے گا ورنہ وہ ایلس کلوز میں چلا جائے گا اس ایکسیپشن کو پارٹلی ہینڈل کرے گا اور اس ایکسیپشن کو ری تھرو کر رہا ہے جو آپ یلو میں دیکھ رہے ہیں اسکرین کے باٹم کے اوپر اگر وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ میں اس ایکسیپشن کو کمپلیٹلی ہینڈل نہیں کر سکتا تو وہ اسے ری تھرو کر تو یہاں سے جب ری تھرو ہوا تو یہ فنکشن جو ہے وہ ٹرمینیٹ ہوا فنکشن ٹرمینیٹ ہو کے اس مین بلاک میں آئے گا کیونکہ یہاں سے فنکشن کال کیا گیا تھا ٹرائی بلاک میں سے ٹرائی بلاک ٹرمینیٹ ہوگا اس کے ساتھ ہی کیش بلاک ہے یہاں پہ ٹائپ جو ہے وہ ایکسپشن بائی ریفرنس ہے ری تھرو جو کی گئی ہے اس میں اوریجنل ایکسپشن کی ٹائپ چینج نہیں ہوئی اوریجنل ایکسپشن کی ٹائپ جو ہے وہ ایکسپشن ہی تھری ری تھرو ہو کے وہ دوبارہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں مین کے کیچ ہینڈلر میں دوبارہ یہاں پہ کال ہوگی اور جو بھی پھر اپروپریٹ ایکشن ہونا ہے وہ ایکشن کیا جائے گا آرڈر آف ہینڈلرس آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ امپورٹنٹ چیز ہے ٹرائی بلاک کے بعد یہ تین کیچ ہینڈلرس ہیں پہلے میں کیچ آل ہے دوسرے میں میتھ ہیرر ہے تیسرے میں ڈیوائڈ بائی زیرو ہے ٹرائی بلاک میں سے ایگزیکیوشن میں اگر ایکسپشن آتی ہے تو ٹرائی بلاک جو ہے الٹیمیٹلی یہ بلاک ٹرمینیٹ ہوگا اور اس کے بعد اپروپریٹ کیچ ہینڈلر تلاش کیا جائے گا تلاش کا آرڈر کیا ہے تو ٹرائی کے بعد فورن سب سے پہلے جو کیچ ہینڈلر آتا ہے ایکسپشن ہینڈلنگ میکنیزم چیک کرتا ہے کہ یہ اس کی اور اس ایکسپشن جو تھرو ہوئی ہے اس کی ٹائپ اس کیچ ہینڈلر کی ٹائپ سے میچ کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے اگر میچ نہیں کرتی تو پھر اس سے اگلا جو کیچ ہینڈلر ہوتا ہے اس کے نیچے جو ہے اس پہ جا کے وہ ٹرائی کرتا ہے اگر وہ بھی نہیں آتا اس سے اگلے کے اوپر this is the search order try block کے ساتھ جتنے بھی کیچ بلاکس ہیں سرچ آرڈر سیکوینشل ہے جو فزیکلی پہلے کیچ ہینڈلر ہے اس کے ساتھ میچنگ آف دی ٹائپ جو ہے پہلے کی جائے گی اگر وہ میچ نہیں کرتا تو پھر دوسرے پہ جائے گا سو so, اگر یہ لکھا ہوا ہے تو جو بھی ایکسیپشن آ رہی ہے اگر وہ ڈیوائڈ بائی زیرو کی بھی ایکسیپشن ہے وہ کیچ آل ہینڈلر اسے ہینڈل کر لے گا تو اس لیے یہ جو آرڈر لکھا گیا ہے یہ غلط لکھا گیا ہے سو so, آرڈر اگر کرنا ہے تو اس کا بیسیکلی الٹا ہونا چاہیے کہ ڈیوائڈ بائی زیرو پہلے آئے پھر میتھ ایرر آئے اور پھر کیچ آل آئے تاکہ اگر ڈیوائڈ بائی زیرو نہیں ہے کوئی اور ایرر ہے تو میتھ بائی میتھ ایرر میں چلا جائے ہو سکتا ہے انٹیریئر آؤٹ آف رینج ہو تو وہ میتھ ایرر اسے کر لے اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر کیچ آل کر لے اس کیس میں کیچ آل کوئی بھی ایکسپشن نیچے نہیں جانے دے گا کسی اور کیچ ہینڈلر پہ نہیں جانے دے گا سو دس از امپورٹنٹ پوائنٹ اور یہ ضرور نوٹ کیجیے گا اس کے ساتھ ہی ہم آج کے لیکچر کے اختتام پر پہنچتے ہیں آج ہم نے بیسیکلی اسٹیک انوائنڈنگ کا پروسیس سیکھا فار آل پریکٹیکل پرپسز جس جگہ پہ ایکسپشن تھرو کی جاتی ہے وہاں سے ایکسپشن ٹریول سٹارٹ کرتی ہے اور اپنے کیچ ہینڈلر تک کہاں کیسے پہنچتی ہے this process is called stack unwinding stack ہے کیا جسے انوائنڈ کیا جا رہا ہے stack is basically piling up of activation record of all the functions that have been called in sequence such that the execution reach the point where it was so function one نے فنکشن ٹو کال کیا فنکشن ٹو نے فنکشن تھری کال کیا فنکشن تھری نے فنکشن فور کال کیا فنکشن ون کا ایکٹیویشن ریکڈ پہلے ہوگا اس کے اوپر فنکشن ٹو کا ایکٹیویشن ریکڈ اس کے اوپر فنکشن تھری کا اس کے اوپر فنکشن فور کا this is stack calling stack اس سیکوینس میں کالس ہوئی تھیں تو جب ایکسپشن کا جہاں پہ تھرو پوائنٹ جہاں پہ ہے وہ بلاک جب ٹرمینیٹ کیا جاتا ہے وہ فنکشن جب ٹرمینیٹ کیا جاتا ہے اس کا کورسپونڈنگ ایکٹیویشن ریکڈ اس کالنگ اسٹیک سے ریمو کر دیا جاتا ہے دس از اسٹیک انوائنڈ سو جہاں سے ایکسپشن تھرو کی گئی ہے وہاں پہ بلاک ٹرمینیٹ ہوتا ہے اس کے بعد میکنیزم ایکسیپشن ہینڈلنگ میکنیزم تلاش کرتا ہے اس کا جو کیچ ہینڈلر ہے وہ اس کے انکلوزنگ بلاک میں تو نہیں ہے اگر وہ نہیں ملتا تو وہ اس کو بھی ٹرمینیٹ کرتا ہے اور اس سے پیچھے جاتا ہے حتیٰ کہ فنکشن ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے جہاں سے فنکشن کال ہوا ہوتا ہے وہاں پہ ایگزیکشن پہنچ جاتی ہے اس فنکشن میں چیک کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ کیچ ہینڈلر ہے کہ نہیں اگر وہاں نہیں ہے تو وہ فنکشن بھی ٹرمینیٹ کیا جاتا ہے اور اس سے پچھلے فنکشن میں چایا جاتا ہے اور یہ پروسیس چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ آپ مین فنکشن میں پہنچ جاتے ہو اگر وہاں بھی کیچ ہینڈلر نہیں ملتا تو terminate which is a predefined function وہ کال کیا جاتا ہے جو کہ ایپلیکیشن کو اباٹ کر دیتا ہے جب بھی بلاک ٹرمینیٹ کیا جاتا ہے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں جو لوکل ویریبل ہیں وہ ڈسٹروائے کر دیے جاتے ہیں اگر پیرامیٹرس ہیں پیرامیٹرز بھی ڈسٹروائے کر دیے جائیں گے لیکن وہ ریسورسز جو پروگرامر نے ایکسپلسٹلی ایکوائر کیے ہوئے ہیں وہ ڈی ایلوکیٹ نہیں کیے جاتے یہ اسٹیک انوائنڈنگ کا پروسیس اس کے بعد ہم نے دیکھا ڈفرنٹ ٹائپس کے کیچ ہینڈلر آپ ایکسپشن کو ہینڈل کر سکتے ہو صرف ٹائپ کی بیسس کے اوپر اگر آپ کو انفارمیشن چاہیے جو تھرو پوائنٹ پہ بھجوائی گئی تھی تو آپ ایکسپشن کو ہینڈل کر سکتے ہو اور وہ جو انفارمیشن ہے اسے بائی ریفرنس یا بائی کاپی کیچ کر سکتے ہو اور اس کے بعد اسے ہینڈل کر سکتے ہو اگر آپ چاہو تو کیچ آل کا ہم نے آپ کو سینٹیکس بھی دکھایا کہ کوئی بھی ہے اسے آ کے ہم کیچ کر لیں پھر ہم نے ری تھرو کا میکنیزم بھی بتایا کہ اگر ایک کیچ ہینڈلر جو ہے آپ ڈیزائن میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پراپرلی پوری طرح سے کمپلیٹلی اس ایکسپشن کو ہینڈل نہیں کر سکتا تو پارٹلی آپ نے ایک کیچ ہینڈلر میں اسے کیچ کیا اور اس کے بعد یہاں سے ری تھرو کر دیا کہ کوئی اور ہینڈلر بھی اس کے اوپر کام کر لے اور اسے کمپلیٹلی ہینڈل کر لے so this was all about exception handling جو ہم نے آج کے لیکچر میں دیکھی اسی کو ہم اگلے لیکچر میں لے کے دوبارہ چلیں گے اور اس ٹاپک کو کمپلیٹلی فنش کریں گے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ